وعلى آلك يا يا سيدي حبيب الله اس نشست میں ناچیر کو دعوت کے بہانے بلا کر بٹھایا گیا ہے خطابات کا سلسلہ عرصہ دراز سے بند ہے آپ کو معلوم ہے سید شریف مولانا شیخ عمر سلیم بغدادی اور مولانا مفتی عبد الطیف صاحب قادری کی موجودگی میں ناچیر مختصر وقت میں تلخ حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے سبحان اللہ حقائق اگرچہ تلخ نہیں ہوتے لیکن جب تک مخفی رہیں اور ان کے مقابلے میں جھوٹ کو حقائق بنا کر پیش کیا گیا ہو تو جھوٹ کی اشاعت کے بعد جس وقت لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر رہے سمجھ رہے ہوں اور حقائق کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں اس وقت حقائق اگر بیان کیے جائیں تو تلخ ہوتے ہیں وہ تلخ لگتے ہیں ابھی ہوتے نہیں ہیں تمہارے ہمارے کان صدی کے قریب قریب وقت سے جھوٹ سننے کے خوب عادی ہو چکے ہیں یہ نیا دور جس کو کہتے ہیں ملما سازی کا دور ہے سیاہ کو سفید سفید کو سیاہ بنانے کے بادشاہ بیٹھے ہیں میں اس سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ شریعت متحرہ میں عالم کون ہوتا ہے شریعت مطالعہ میں آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے علماء وارثت الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہیں ہر ایک شخص کو دعویٰ ہے کہ جی ہمارے عالم ہیں اور نبیوں کے بارے سے لیکن بھائی خالی دعوے تک بات ختم نہیں ہوتی دعویٰ محتاج دلیل ہوتا ہے جب دلیل کے باب میں قدم رکھا جائے گا تو پھر اپنے کسی ممدوح کو عالم ثابت کرنا اس پر وقت صرف ہوگا اور پھر ہو سکتا ہے کہ لاکھوں پیچھے جا گرے اور جو ہلاک کی سب میں بھی شامل نہ ہو سکے اور کوئی قسمت والا پھر عالم ثابت ہو میرے بھائیو عالم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عرفی عالم ایک شرعی عالم عرف میں عالم کس کو کہتے ہیں جس کی شکل وضع کا تعلم والی ہو اور چند مسائل یاد کر لیں چاہے وہ کسی عقیدے کا ہو کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اچھے کردار یا برے کردار کا مالک ہو عوام الناس اور عرف میں یہ نہیں دیکھا جاتا بس جی وہ ہمارے عالم صاحب ہیں فلانے عالم صاحب ہیں فلانے عالم آج تو اتنا بگاڑ اور فساد اور اندھا پن آ چکا ہے لوگوں میں کہ اب تو وہ ظاہری وضع کو بھی کچھ شرط نہیں قرار دیتے صرف چند مسئلے ہونے چاہیے چاہے فلمی ڈرامے والے بھی پیش کر دیں کہتے ہیں یہ بھی عالم ہے کسی شیطانی سٹیج سے پیش ہو جاتے ہیں تو کہتے بھائی ماشاء اللہ حضرت صاحب ہم نے خود ٹی وی سے سنا ہے عنایت بھٹی ہے پیر کاکی تار ہے فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کون کون یہاں پر مسئلے بیان کرتے رہتے کیئر کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو علماء سمجھتے ہیں کیونکہ بہت دور نکل گئی ہے یہ قوم جہالت بے بصیرتی میں انتہا کو پہنچ گئی دلالت اور گمراہی میں اتنا دور نکل گئے ہیں کہ واپسی کی امید جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں آتی آپ کو معلوم ہے میں خوش آمدی آدمی نہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہیں ابلا ہے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کیوں میں ظاہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کم عرف میں عالم ہر وہ شخص ہے جو مسئلے جانتا اس وقت کے عرف میں وضع بھی کوئی شرط نہیں رہی بس مسئلے چل جانتا ہوں الٹے جانتا ہوں سیدھے جانتا ہوں جس طرح کے جانتا ہوں یورف میں عالم ہے بھائی قرآن و حدیث میں شریعت مطالعہ میں ایسی کھچڑی نہیں پکتی شریعت متحرہ میں عالم کس کو کہتے ہیں اس کے اندر چار نشانیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ عالم اختصار کے ساتھ بیان کرے تو نبیوں کا وارث اب تم خود سوچو یار سینے پر ہاتھ رکھ کر نبیوں کا وارث کو نتو کہہ رہا ہوگا وہی ہوگا جس کے پاس انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوگی اب وراثت انبیاء کی تھوڑی وضاحت میں کرتا ہوں آپ خود بخود دل آپ کا تسلیم کرتا چلا جائے گا باتیں کوئی فلسفیانہ رنگ میں نہیں ہوگی بالکل سادہ انداز میں ہے سب سے پہلے اس چیز کا ہونا ضروری ہے نبیوں کے وارث بننے کے لیے عالم بننے کے لیے شریعت مطالعہ میں عالم ہونے کے لیے پہلی شے یہ ہے کہ دین کو مکمل سمجھتا ہو دین کو مکمل سمجھنا یہ امبیا علیہ السلام کی پہلی وراثت ہے کیونکہ ہر نبی دین سمجھنے والا ہوتا ہے کوئی نبی نہ سمجھ آیا بولو ایسا کوئی نبی ہوا ہے جس کو دین نہ سمجھ آیا ہو تو اس کا وارث کون ہو سکتا ہے جس کو دین نہ سمجھ آیا ہو نبیوں کا وارث اور دین سے پورا دین مکمل نہ جانتا ہو دین کے چند باب سمجھ لینا ہو کیا انبیاء علیہ السلام دین کے چند باب سمجھتے تھے کیا ہر نبی مکمل دین کو سمجھتا ہو لہذا اگر کوئی چند فن جانتا ہے چند مسائل جانتا ہے لکھ جانتا رہے جب تک شریعت اسلام کو مکمل نہیں جانے کا نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا اور جب تک نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا عالم نہیں ہو سکتا کیونکہ عالم تو نبی کا وارث ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یار کتنا آسان سی باتیں ہیں اب یہ پہلی شے جو ہے اس کی طرف میں پھر لوٹوں گا اگلی تین چیزیں بیان کر رہا ہوں لیکن مقصود بل بیان یہ چیزوں سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہا ہوں ان شاء اللہ پہلی شہ کیا ہے پہلی شہ کیا بیان کیا ہے سمجھتا ہوں مکمل دین سمجھنا یہ پہلی شرط ہے عالم دین ہونے کے لیے اور نبیوں کا وارث ہونے کے لیے دوسری شرط جس دین پر چل جس دین کو سمجھتا ہو اس پر مکمل چلتا ہو کیوں کہ ایسا بھی کوئی نبی نہیں ہوا جو اپنے دین کو سمجھتا ہو پھر چلتا نہ ہو کیوں بھائی وہ نبی بے عمل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وارث بے عمل کو کیا بنانا تھا وہ تو یہاں تک فرما رہا ہے ماسل کا ماسل کھل میں اس کی مثال کتے دی ہے کماسل الحمار یحمل اسفارا جدے جیسے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو یہود نصارا کے متعلق ہے مسل الذین حمل التوراۃ ثم لم يحملوها کماسل الحمار یحمل اسفارا تو ہم اس کا یہ جواب دے کر ایک اور جواب بھی دے سکتے ہیں ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ان پر جو گدے کی طرح ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے اس کی علت کیا ہے اور حکم جو ہے وہ یدور محل اللہ تو وہ علت ادھر پائی جائے گی تو حکم کیوں نہیں لاگو ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ارشاد قرآن پاک میں جو آیا ہے وہ ہماری رہبری رہنمائی کے لیے آیا کہ یہ سارا کی تو اگر ہم مراد بل اگر ہم مراد بل بیان نہیں ہے ہم مخاطب ہی نہیں ہیں تو ہماری طرف یہ خطاب کیوں آیا پھر تو لگ لگوائے اسی وجہ سے لانتی ترین الناس ہوں گے وہ لوگ خبیص جو قرآن مجید کی عذاب کی صاحب کا عذاب کی آیات جو ہیں وہ سننے پڑھنے کے بعد کہتے ہیں وہ سابقین لوگوں کے قصے ہیں ہم ہم مخاطب ہی نہیں ہیں ان کے ابسار کیوں آیا اعتبار کا معنی کیا کرنا ہوتا ہے اعتبار کا یہی معنی ہوتا ہے عبرت پکڑ کیا مطلب کہ تو اپنے آپ کو اور اس کو دیکھ اس کو دیکھ اس میں اس کو اس پر جو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا اس پر سختی آئی کس وجہ سے آئی تو جب اس پر آئی ہے تو تو خدا کا کون لگتا ہے جب تو وہی کام کرے گا تو پھر تجھ پر بھی آئے گی اسی کو اعتبار اور کیا کہتے ہیں مقیس اللہ مقیس بنانا اور علت مشترکہ صفت مشترکہ ثابت کر کے حکم دونوں کو اصل کا حکم فرم میں ثابت کرنا اسی کو کیا کہتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے اس کے سنگ ہوتے ہیں کیا اور قرآن پاک کی زبان میں صرف اتنا ہے قیاس کا لفظ نہیں آیا اعتبار کا لفظ آیا مانا تو ایک ہے سمجھ نہیں اللہ اسی وجہ سے مومن شخص یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی نے سابقین قومیں گزشتہ قوموں کے جو حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں وہ ہمارے عبرت کے لیے وہ ہمارے سبق کے لیے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہمارے خوف کے لیے ہیں ہاں ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے ہیں کہ خبردار وہ بھی میری مخلوق تھے تم بھی میری مخلوق ہو سن رہے انہوں نے یہ کیا تو کیا اثر ہوا تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا لہذا ایسے کاموں کے قریب تم نے نہیں جانا سمجھ آئی کہ نہیں بہرحال لیکن ایک اس اصولی مسئلے سے ہٹ کر میں بات کروں تو صحیح عزیز سے ثابت کر سکتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خطبہ کے دوران کوئی شخص بولتا ہے دوسرا اس کو کہتا ہے ارے بھائی خطبے میں نہیں بولتے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے نا اس کو سننا فرض ہے نا تو اگر خطبہ ہو رہا ہے آپ علیہ ایک وسلیم تو نے تسلیم نے فرمایا خطبے کے دوران اگر کوئی شخص بولتا ہے اور ساتھ والا شخص اس کو کہتا ہے بھائی خطبے میں بولنا جائز نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اس کو روکنے والا شخص ہے نا فرمایا اس کی مثال ماسل مثلاً عامل اسفاف فرمایا اس کی مثال اس گدے کی ہے جو دفتر کتابوں کو اٹھائے پھرتا اب اتنا بات پر اپنے امتی پر حکم لگا رہے ہیں گدے جیسے اس گدے جیسے ہونے کا جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں کیوں بھائی اس بے وقوف کو پتا ہے کہ خطبے کے دوران بولنا منع ہے اور جب تو روک رہا ہے تو تو بھی تو بول رہا ہے تو بولنا تو تیری طرف سے پایا گیا تو تو نے علم پر عمل کیوں نہیں کیا تیرا حق بنتا تھا تو خاموش رہتا تو تو نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات قرآن مجید والی یہاں پر فرما دی ریا الحمار یحملو بتاؤ مسلمانوں تم ہم ہر کسی کو عالم سمجھتے ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم تو عالم عالم سے نیچے انسان انسان سے نیچے حیوان اور حیوان سے نیچے گدا سب سے بے وقوف جانور شمار ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا سب لوگ برے جب کسی کی بے وقوفی کی مثال دینے کو کہتا ہے یہ وہ تو گدا ہی ہے یار ہاں جی۔ ایسے کرتے ہاں جی۔ کسی نے کہا یہ بھینس ہے یہ گھوڑا ہے اللہ تعالی نے جانوروں جانوروں میں سے جو بے وقوف ترین جانور تھا اللہ تعالی نے بے عمل کے لیے اس کا لقب تلاش کر کے پیش فرما دیا اب بتاؤ میرے بھائی عالم کہنا کہاں جو جائز ہوگا معلوم ہوا جو بے عمل ہوگا وہ عالم نہیں ہوگا عالم کیا نہیں ہوگا انسان نہیں ہوگا انسان کیا حیوان حیوان کی گدا جیسا ہوگا سمجھ نہیں آئی سبحان ٹھیک دیکھ دیکھتے ہوں جی، جی۔ بے وقتی دیکھتی ہوں گی

سمجھ نہیں تو بے عمل جو ہے وہ بھی عالم نہیں ہو سکتا شریعت مطالعہ میں کیونکہ نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا یہ بات دل مان گیا کہ نہیں تیسری نشانی اور شرط کیا ہے کہ جس علم کو جس دین کو سمجھتا ہے اس کو بیان کرے بلا خوف کیوں کہ سوا لاکھ نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے کسی تما یا خوف سے دین کے کسی حصے کو چھپایا ہو سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں یہ بھی بات سمجھ آ گئی میرے دوستوں کے نہیں چوتھی شرط یہ ہے ہاں اسی کو تھوڑی سی کھول لیتا ہوں کوئی نبی گنگے نہیں تشریف لائے کیا ہے اسی وجہ سے ہر دور میں جو مجدد ہوتا ہے وہ امبیا علیہ السلام کا کامل جانشین ہوتا ہے وارث ہوتا ہے وہ پھر دین کو مکمل بیان کرتا ہے اسی وجہ سے مجدد اس کو کہتے ہیں جو حق اور باطل میں جدائی اور امتیاز کرے اس کو نہیں کہتے جو سب پگڑی پگڑی لے جو کسی طرح کی ستر بنا لے اور کسی طرح کا جوتا بنا لے اور بنا لے یہ رنگ بازی ہیں یہ رنگ بازیوں کے ساتھ دین کا کوئی فلک نہیں ہے مجدد کا مجدد صرف یہ کام لے کر آتا ہے حق اور باطل میں جب امتیاز ہو جاتا ہے اور باطل گڑ بڑ ہو جاتے ہیں وہ ممتاز کر دیں اپنے بیان کے لہٰذا ہر نبیوں کا وارث مکمل دین کو بیان کرنے والا ہوتا ہے کتنے ہو گئے چوتھی شرط اور آخری یہ ہے اگرچہ کچھ اس کا حصہ پچھلے میں آ چکا ہے لیکن مستقل علیحدہ چیز ہے وہ کیا کہ حکام وقت سرمایہ دار لوگ طاقتور حضرات شیطانی تاغوتی قوتوں والے لاکھ زور لگائیں دین کو بدلنے میں رد و بدل کرنے میں اگر بگڑ کرنے میں تو نبیوں کا وارث نبیوں کی طرح کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دین میں کچھ ذرہ برابر بھی تبدیلی نہ ہونے یہ چار نشانیاں ہوں گی تو عالم ہوگا اور عالم ہوگا تو نبیوں کا وارث ہوگا بلکہ یوں کہیں یہ چار نشانیاں ہوں گی تو نبیوں کا وارث ہوگا اور جو جب نبیوں کا وارث ہوگا تو پھر عالم ضرور ہوگا ٹھیک ہے تم نے ایسے وہ ہم نے تو صرف پگڑی دیکھی اور داڑھی دیکھی اور کسی کی ٹوپی دیکھی کسی کو کچھ دیکھا کسی کا کچھ دیکھا ادھر اسلام میں بھائی یہ چیزیں نہیں چلتی جبے کبے یہ ہوئے ہوئے اسلام میں صرف ایسا مخلص خالص جری اور بہادر اور عالم ہے ہاں جی سی ہوش و حواس دل چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے وارثوں کے سینے میں رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ذرا پیچھے کی طرف آئے میں نے وعدہ کیا تھا کہ پہلے جو بیان کیا ہے اس کی طرف پھر لوٹوں گا کیونکہ مقصود بال بیان وہی ہے وہ کیا چیز تھی پہلی بھائی دین کو مکمل سمجھنا یہ ایسے ہے چیزوں سے عقائد یہ الہامی چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آتی ہیں نا یہ وہ بیان ہو گئی سبحان اللہ ہاں، اس ترتیب کے ساتھ آپ کو سکتا ہے کسی کتاب میں نہ دیکھیں پہلی چیز دین کو مکمل اب دین کو مکمل سمجھنا جو ہے نا اس کو سمجھنا مشکل ہے وہ جیسے شیر کہا کرتے تھے کھڑک سنگھ کے متعلق کہ سمجھ کو آخر آخر سمجھ سمجھ سمجھ سمجھ کے سمجھو بھی ہے کو جو نہ سمجھ سکے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میں ایسے لوہے توڑ دلائل سے سمجھاؤں گا ایسے براہین سے سمجھاؤں گا کہ روئے زمین کو کی طاقت ایک بات کو توڑ نہیں سکے گی اللہ کے اب دین کو مکمل سمجھنا جو ہے نا میرے بھائی ایک ہے اس کے احکام کو سمجھنا یہ دو حصوں میں ہو جاتا ہے دین کو مکمل سمجھنا دو حصوں میں ہو جاتا ہے ایک ہے اسلام کے احکام کو سمجھنا اور ایک ہے اسلام کے مخالف نظام کو سمجھنا اگر اسلام کے احکام کو سمجھتا ہے اسلام کی نقید اور مخالف نظام کو نہیں سمجھتا تو اجہل الناس ہے ملا زمانی فو جاہل یہ تو ہے ہی ہے عام فکر میں پڑھتے رہتے ہیں لیکن میں جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے علی شان پیش کرتا ہوں ایمان سے میں کہتا ہوں سیدنا عمر بن خطاب کے فاروق اعظم کے لقب پانے پر اگر کوئی مجھ سے دلیل پوچھے نا تو میں کہتا ہوں یہی وہ قول جو پیش کرنے والا ہوں یہی ان کے فاروق اعظم ہونے کے لیے کافی ہے فاروق اعظم کا کیا مانا ہوتا ہے پتہ بولو سب سے بڑا فرق کس میں فرق کرنے والا ہم تو گٹ مٹ کرنے والے ہیں ہاں۔ ہم تو ایسے لانسی بن چکے ہم کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کو ہے اور ہم منافقین باتیں کرتے ہیں قرآن کی صحابہ کی اس کو فاروق اعظم کہنا چھوڑ دے وہ کتا جو کہتا ہے کسی کو کچھ نہ کہا کتے اگر کسی کو کچھ نہیں کہنا تو فرق کیسے ہونا ہے بتاؤ اگر دودھ میں پانی ملا ہوا ہو تو کچھ نہیں کہو گے تو الدگی کیسے ہوگی فرق کیسے ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسے بنے گا کسی کے باپ ہونے میں رولا پڑ گیا کسی کے بیٹے ہونے میں رولا پڑ گیا اب کیسے فرق کرو گے بغیر بولنے کے کیا کرو گے آپ کا فرمان علی شان سنو سونے کے پانی کے ساتھ سبحان چھوڑو سونے کے پانی کو دل کے دل کی کتاب پر اس کو محفوظ کر لو سبحان اللہ اگر سینے میں دل رکھتے ہو تو آپ فرماتے ہیں تم قد غور اسلام اور وسل لما نشا فی ہے نقل الامام الرحبی فی مختصر المنہاج اے مناج سنت النیہ کیا مانا ہے اس مبارک فرمان کا فرماتے ہیں اردو میں کہوں تو مانا ہوگا اسلام کی رسی تار تار کر کے توڑ دی جائے گی جس وقت کے اس کے پیشوا اور رہبر ایسے پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہیں پہچانے اگر پنجابی ہو پھر مینو کوئی منہ چیبے کرن دی لوڑ نہیں میں سیدھے سادے لفظیں چینج آکھاں آپ فرماندے نے اس لیے اسلام دا ککھ نہیں رہنا تباہ ہو جانا ہے تندی تندی ہو جانی ہے دی جس لے یہ دے رہبر ایسے ہوں گے جڑے جاہلیت نو نہیں پہچانن گے کنوں نہیں پہچانن گے نہیں پہچانن اب یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ملا یعرف الاسلام ملا یعرف احکامہ ملا بہو فرماتے ملا یار فل اب بھائی یار چشتی سمجھا تو صحیح یہ جاہلیت کیا ہوتی ہے بڑے بڑے راہبر لگے پھرتے ہیں ان سے پوچھو جہالت اور جاہلیت میں کیا فرق ہوتا ہے کن میں فرق بات نہیں سمجھے جہالت ہے دین کو نہ جاننے کا نام غفلت دین سے یہ ہمارا ان پڑھ طبقہ جو آکام جٹ طبقہ دیسی طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں جو آکام اسلام کو نہیں جانتا وہ جہالت میں ہے جہلیت کیا ہے اسلام سے بے خبری کے ساتھ توجہ اسلام کے نقیز اور مخالف کو ماننا زمانہ جاہلیت والے انہی کو کہا جاتا ہے جو اپنے باپ دادا اور اپنے تاغوت اپنے شیطانی قوتوں اور جماعتوں اور بڑے بڑے جو ان کے رہبر لیڈر ہوتے ہیں خنزیر ان کے بتائے ہوئے اقوال عقائد نظریات اور اعمال کو وہ اپنا دین سمجھتے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ امبیا علیہ السلام کے دین کی نقیز اور مخالف ہوتا ہے کیوں اس وجہ سے مخالف ہوتا ہے کہ امبیا علیہ السلام کا دین نفس نفس کی خواہشات اور شیطانیت کے مخالف ہوتا ہے اور یہ شیطانی لوگ ہوتے ہیں نفس اور خواہشات کے مطابق دین بناتے ہیں سمجھ آئے کہ نہیں آئی فطبوں کے ٹولے لگے پھرتے ہیں فتبوں کے ماشاء ہاں جی،, ہاں جی فلانے شیخ صاحب ہیں فلانے فلان صاحب ہے فلانے فدو صاحب ہیں ایمان سے کہتا ہوں میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں ہمارے ہمارے پاس بیٹھنے اور ہمارے پاس وقت لگانے اور ہمارے سے دین سمجھنے کے بغیر یہ تقریریں اور درس و تدریس یہ سوائے دلالت کے کچھ نہیں دے رہے اللہ میں بازو کھڑا کر کے کہتا ہوں اگر روئے زمین میں کوئی آدمی دین کے حقائق معرف کو اور جاہلیت کو سمجھتا ہو ہماری طرح تو سامنے آئے میں کہتا ہوں سالمو لوگوں کی ہدایت اس وقت کر سکتے ہو نا جب خود ہدایت میں ہوگی اور خود ہدایت میں تو اس وقت ہو سکتے ہو جب جاہلیت کو پہچانو ابھی فاروق اعظم کا فرمان سنا رہا ہوں اس کو مزید کھولتا ہوں ساڑی پنجابی چاند ہے آپ نہ چوکی سے گمان بڑھا دے

شیطانی تاغوتی جہان کے اندر جب اللہ تعالی نے ہمیں داخل کیا ہے نا نہیں کون کون سے مشائق ہے اس کے اندر مجرم بن کر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے نکالا آؤ حضرت خیر کیا کیا اور یہ مزید انشاءاللہ شاء اللہ چند دنوں تک ناچیز کا ایک کارنامہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے مجرم نکلے ہیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر گئے فریاد نکل گئی اقبال کی او خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر گئے کہ سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی ہے

اتنے سید لمبیا کا سب کچھ لگ گیا سی یا بچ گیا سی ملا بچائی بیٹھا خیر نبیا کا وارث ہے پیر بچائی بیٹھا ہے وہ گڑا تو بھی ہے نبیا کا وارث تیرے چکے دعا کے کیوں نہیں لگی سمجھ نہیں آئے گی جی۔ سونے سچ آخ سچ کی گل تک ختم میں کہ جی میں ایک پاسے احکام شریعت کو پہچاننا ضروری ہے دوسری طرف جاہلیت کو پہچاننا بھی ضروری ہے سبحان اگر خالی جاہلیت کو جانتا ہو احکام شرع کو نہ جانے دین کو پھر بھی عالم نہیں اور اگر ادھر احکام کو جانتا ہے جاہلیت کو نہیں جانتا پھر بھی عالم اگر دونوں کو جانے تو پھر لیکن اگنیا بچ ہاں ماٹے دہاریاں پی سمجھنے کا میں شرا بھی گل سارے گے کچھ نہ کچھ کرتے ہی نہیں آخر گل پرلا پا جا دوجا پاسا رکھی بھائی دوسرا دوسری جانب رکھ رہے ہیں جاہلیت والی جاہلیت کا معنی تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نہیں نہیں آیا جاہلیت کیا ہے اسلام کا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسلام کا مخالف نظام اسلام کا مخالف جو پروگرام کا ہو اسلام کے نقیب جو مقابل ہو اس کو کیا کہیں گے جاہلیت قرآن ج... ارے بھائی جہالت سے بندہ کیا بنتا ہے میں کہوں گا جاہل ارے بھائی جاہلیت سے کیا بنتا ہے میں کہوں گا کافر اللہ اسی وجہ سے قرآن حکیم فرما رہا ہے ولا تبرج ولا تبرج تبرج الجاهليت جہالت فرمایا جہلیت فرمایا اللہ پرانے پاس میں جہاں بھی جاہلیت کا لفظ آیا ہے اسلام کے منافی مقابل اور نقیر نظام کے متعلق آیا ہے جو دور جاہلیت کی تاغوتی شیطانی طاقتوں نے بنا رکھے ہوتے تھے اس کے اندر کیوں اس کو کیوں کافر کوفر کا نظام کہا جاتا ہے اور کیوں اس کو ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ جاہلیت والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے مصنوعی نظام کو برحق سمجھتے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا مسلمان اگر کوئی کو گناہ کر کہیں گناہ کرے گا سیدھا سادہ جگ دیتے آدمی وہ گناہ کو گناہ سمجھے گا کیونکہ شریعت کو برحق سمجھتا ہے وہ اپنے اسلامت کو برحق نہیں سمجھتا سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن اس کے برخلاف جہاں جاہلیت ہوگی اسلام کا مخالف نظام اپنایا جائے گا وہاں پر عقیدہ استحسان ساتھ موجود ہوگا ہم جو کر رہے ہیں یہ حسین و جمیل ہے جی وہ میں آ رہا ہوں نا جی میں تو تمہید سے یعنی چل کر ان شاء اللہ انتہا اسی پر کروں گا جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کر دیا یعنی الحمدللہ یہ میرے یعنی موضوع جو ہے نا اچھا۔ اس کی انتہا اور غائب تک پہنچ گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے خیر سمجھ بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں تو بھائی جاہلیت اور جہالت یہ ریونڈ والا پھر رہا ہے وہ ہم جی ہم دل کی تبلیغ کے لیے یار یہ نبیوں کا کام ہے یار کون کرے گا یار ہمارے ان کو کہو حضرت نبیوں کے وارث پھر رہے ہیں مہربانی آپ ذرا جہالت اور جاہلیت میں فرق تو بتائیں کیا ہے پھر وہ کہیں گے امیر صاحب کدھر امیر صاحب آتا ہے جب امیر صاحب آئے گا وہ کہے گا ہم تو سیکھنے کے لیے آیا ہے <laughs> تو اس فدو کے بچے کو کہو فدو کا بچہ ابھی تو تم نبیوں کا وارث بنا ہوا تھا اور نبی کا جو وارث ہے وہ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے یا سکھانے کے لیے ہوتا ہے <laughs> یہ تو عجیب ڈرامہ ہے جب تک فدو میں تھا فدو میں تو سکھانے کے لیے تھا جب کوئی صاحب علم آیا اب سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے اب تیرا سکھانا کدھر گیا بھائی خیر یہ اسی طرح کے لوڈے سارے اس قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ہاں جی سمجھ نہیں آ رہی ہاں اس کو لوڈے بازی تو نہیں کہیں گے اس کو دگا بازی کہیں گے میرے خیال میں ہاں جی۔ کیا خیال ہے تو کہہ سکتے ہیں نا یہ کیا کمی بھی ہے دین کے راہ پر میں نے تو کئی مرتبہ آزمایا میں نے کہا یہ سب پگڑی والے دوسرے تیسرے ہو یار میں نے کہا یہ بتاؤ یار دین کے جرم کتنے ہوتے ہیں تبلیغ کے جرم کتنے ہیں چلو بتاؤ ماں مر گئی کوئی ادھر دیکھتا کوئی ادھر دیکھتا ہے تبلیغ کے دو جز ہوتے ہیں بل معروف اور ناجر جائیں من کر پھر ان سے پوچھو ان لائنوں سے بتاؤ دو جزوں میں سے اہم کون سا ہے اب پھر ماں مر جائے گی لاجر منکر کیوں اسی وجہ سے امبیا علیہ السلام کے ساتھ جہاد اسی پر ہوتا ہے ہاں امبیا علیہ السلام جو جہاد کرتے ہیں اسی نقطے پر کرتے ہیں وہ لڑتے ہیں اگلے تو اسی پر لڑتے ہیں کسی کو کہو درود پر کیا لڑے گا کسی کو کہو شراب نہ پی ہو گئے شراب بچہ مولی گھر بیٹھنا یہ تین دس دئیے ایسے طرح کی نہیں ایسے طرح بے شک اللہ حجر المنکر اہم کام ہے اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی متعلق فرمایا او کما قال هذا معناه فرمایا جس کا میں حکم کروں جتنا طاقت رکھ سکتے ہو کرو فرمایا پر جس سے میں روکوں رک جاؤ وہاں پر یہ نہیں فرمایا طاقت رکھ سکتے ہو تو رکو سبحان اللہ کیوں ادھر دیکھو بھائی ایک ہوتا ہے فیل اور ایک ہوتا ہے ترک ایک ہوتا ہے فیل اور ایک ہوتا ہے ترک طاقت فیل کے لیے چاہیے اقتصاد فیل کے لیے چاہیے ترک کے لیے کیا ہے یار میں کہتا ہوں یہ دس یہ بورا اٹھاؤ اس کے لیے طاقت چاہیے میں کہتا ہوں نہ اٹھاؤ اس کے لیے بڑے ماں چاہیے سمجھ نہیں آ رہی ہے استطاعت اور طاقت ہمیشہ فیل کے لیے چاہیے ترک کے لیے نہیں چاہیے اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس سے روکوں رک جاؤ کیونکہ اس میں کرنا تھوڑا تم لہٰذا طاقت کا کیا سوال ہے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہا ہوں یار بنا دکھا نماز کے لیے تو طاقت چاہیے جتنا طاقت ہے کر اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو کے پڑھ بیٹھ سکتا ہے بیٹھ کے پڑھ سو سکتا ہے روک لے کر جس طرح بھی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے ہے اسی طرح لیکن جب روک رہے ہیں زناد مت کر تو اس کے لیے تو اس کے تو الٹا کرنے کے لیے طاقت چاہیے چھوڑنے کے لیے کیوں طاقت ہو اس کا مطلب ہے آپ علیہ سلاح تسلیم کا فرمانا جس سے روکو رک جاؤ وہاں پر یہ نہ فرمانا مستا تو تم اس بات کی یہی راز ہے خیر اب بات ہو رہی تھی جاہلیت کی جہالت اور جہالت سے بندہ جاہل بنتا ہے جاہلیت سے بندہ کافر بنتا ہے بولو بولو بولو کیوں کہ جاہلیت میں اعتقاد لانتی ہے باطل کو حق جاننے کا اعتقاد ہوتا ہے اور جب باطل کو کوئی حق سمجھے وہ کافر ہوتا ہے اور ایک ہے احکام شریعت کو نہ جاننا اگر ایک آدمی نہیں جانتا تو جاہل کہیں گے جب اس کو پیش کیا جائے گا تو کہے گا امنا و صدقہ کیونکہ اجمالی ایمان اس کے پاس ہوتا ہے تفصیلی پر آئے گی جب آباد تو تب جب ایمان کا اجماری رکھتا ہے تو تفصیل ہم اس کے پاس وہ آ جائے گا جس وقت ہم اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی یہ حکام شریعت ہے اس کو مانتا ہے تو وہ کہے گا جی بسم اللہ جی الحمد للہ جی یہ اسلام میں تو پھر میں ماننا میں کیونکہ جب کلمہ شریف پڑھیا تھی اس لیے میں اجماری مومنٹ تھا جی تو سر تفصیل شرح بھی لے آؤں سامنے تو جو جو شرح ہے میں ساری نوں ماننا سبحان اللہ اب جاہلیت اور جہالت میں فرق آ گیا ہے ہاں، ساری زندگی آیا سی جی۔ پڑھتے سنتے رہے اچھا جی، میں آخیا حقائق ہون گے اور ہون گے تلخ تلخ تلخ تان آگے نے ہالے حقائق نے اگے تلخی آئے گی ہالے میری حقائق نے تلخی ہالے اگے آنی اچھا اور توجہ بھائی جس طرح کے احکام شریعت رہیں گے جاہلیت بھی ساتھ میں رہے گی رہ رہی ہے کفار کی تہذیب کفار کی ثقافت کفار کا نظام حیات کفار کا طرز زندگی جہاں بھی ہوگا وہ جہلیت ہوگا بولو لیکن اس وقت اسلام کے مقابلے میں اگر سابقہ تمام جاہلیتوں کو جمع کیا جائے اور آج کی تمام جاہلیتوں کو جمع کیا جائے تو کا اتم اور خارجی وجود اگر پایا جاتا ہے تو مغرب میں کس میں مغرب میں جانتے ہو مغرب میں ہاں جی۔ وہی مغرب جدھر سورج غروب ہو جاتا ہے بھائی اقبال کہتے ہو ظالم مسلح ادھر سورج غروب ہو جاتا ہے انسانیت اگر جائے گی تو وہ کیا رہے گی یہ مکہ شریف یہ مدینہ شریف یہ جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں یہ سب مشرق شمار ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی مغرب میں روشنی نہیں ہوتی اگر مغرب کو روشنی ملتی ہے نا تو مشرق سے جاتی ہے مغرب کے جن علاقوں میں انسانیت پہنچی اسلام پہنچا تو وہ ادھر سے اسلام گیا تھا ادھر سے اسلام نہیں آیا تھا ذہن میں رکھنا یہ اندلس یہ قرطبہ یہ تھا جہاں فکر مال کی چل رہی ہے چلتی تھی موسا بن نصیر کے فتح کردہ علاقے رحمہ اللہ کے آپ خود آپ کہہ رہے ہیں نا موسا بن نصیر کے فتح کردہ اس کا مطلب ہے ادھر سے ادھر گیا مغرب میں روشنی کا کیا تعلق ہے سمجھ آ گئی اس وقت تمام جاہلیتوں کا مظہر کامل کون ہے بولو ذرا اب خلاصہ بتاؤں جو عالم کون ہوگا نبیوں کا وارث کون ہوگا دین کون مکمل سمجھے گا جو دان آئے شریعت بھی ہو اور دان آئے فرنگ بھی ہو اللہ سبحان اللہ اگر رابر ایسا ہو کتابیں پڑھ لی درسیات پڑھ لیے پگڑی باندھ لی فراغت ہو گئی فارغ التحصیل ہو گئے لیکن دانائے فرنگ نہیں ہو سکے وہ جاہلیت والوں کو نہیں جانا پہچانا اور جاہلیت کو نہیں پہچانا ہر چیز کی وارثت پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے جس نے کبھی روشنی نہیں دیکھی وہ اندھیرے کی پہچان نہیں کر سکتا جس نے کبھی اندھیرا نہیں دیکھا روشنی نہیں پہچان سکتا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کفر کفر کو مقابلہ اسلام پیدا کیا تاکہ اسلام کی مکمل معرفت ہو ارے بتاؤ اگر مقابلے میں ابو جہل نہ ہوتا تو صدیق ابو بکر کو صدیق کے اکبر کیسے کہا جو پہچانے ہو رہی ہیں مقابلے میں مقابلے میں ضد موجود ہے اس کی وجہ سے پہچان ہو رہی ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جو ہو رہی ہے مقابلے میں یہ ظلمت قبل انسان موجود ہے تو اس نور کی تمیز ہو رہی ہے اس نور کی تمیز ہو رہی ہے میرے بھائی سمجھ آ کہ نہیں کمال ہے فاروق اعظم تیرے بیان پر یار ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے دنیا سے تھوڑے رہ گئے سخن شنا دنیا سے تھوڑے رہ گئے قدر شناس سخن دے دنیا صاحب فرما نے تھوڑے بندے رہ گئے جڑے جڑے گل گل گل گل دی قدر قدر کرنے والے والے ہون ہون تے تے تے نو شناس سخن دے سنن تک پہنچن پھر یار ہاں ہوئی ہے کہ سواد آیا سبحان اللہ پچھانے پر میرے تھوڑے رہ گئے بندے بہتے رہ گئے نے تے قدر شناس سخن دے اس نو سوچ قسم خدا دی کر کے آنا تے سوچ سوچ کے فیصلہ آپ کر بیٹھے گا کہ اپنی تباہی دی تاریخ جڑی ہے وہ خود جان بیٹھے گا اس سے وجہ اور علت کی بنی ہے کہ ہاں ہاں ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوا کہ ہمارے شیخ مشائق ایسے تو ملے ہمیں کہ جو اسلام کو احکام کو جانتے تھے لیکن جاہلیت کو کسی وجہ سے ظالموں نے جاہلیت کو اسلام کے ساتھ جمع کرنے کی سوچی وہ کتے تمہیں اتنا پتہ نہیں چل سکا بے ضمیر وہ نقیز ہے ضد ہے نقیز اور ضد جمع نہیں ہو سکتی تو کیسے جمع کر رہا ہے سمجھیے میں کیا کہہ گیا میں مثال دیتا ہوں بتاؤ مسلمان مسلمانوں نئی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ کے خوابوں تک بھی نہیں گزری ہوگی میں تم سے سوال کرتا ہوں بتاؤ دو نظریے ہیں کتنا نظریہ دو نظریہ ایک نظریہ ہے ترقی انسان الاسباب والوسائل ایک ہے ترقی انسان و تقوا اسلام کا نظریہ کون سا بولو بولو بولو کیا پوچھا اور یورپ کا کیا نظریہ ہے اسباب معیشت دیکھو اسلام یہ کہتا اکرم اکم اند اللہ بولو ہاں، کہتا ہے قرآن تم سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار زیادہ ہوگا بول بول یہ تو نہیں فرمایا دنیا دار زیادہ ہوگا بولو کیا فرمایا دیندار کے دنیا دار دیندار اس کا مطلب ہے اسلام نے یہ اعتقاد دیا یہ سوچ فکر دی یہ نظریہ دیا جس پر انسان کی تعمیر ہوتی ہے وہ کیا کرامت ساری کی بنیاد کیا ہے تکوا پرہیز جاری ایسے اس کے مقابل انگریز نے کیا یورپ نے کیا مغرب نے کیا نظریہ دیا ترقی کے اسباب کا وہ کتے کہتے ہیں جو انسان ہے وہی ہے جس کے پاس سائنسی اسباب وسائل دنیا زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ وسائل ہوں گے وہ اتنا بڑا انسان ہوگا اور اسلام یہ کہتا ہے کہ وسائل کم سے کم ہوتے چلے جائیں تکوا جتنا بڑھتا جائے گا اتنا بڑا انسان ہوگا ایسے بولو تا کر کے ادھر دیکھ اب یہ دونوں باتیں آپس میں جمع ہو سکتی ہیں ایک دل میں بولو اچھا یہ بتاؤ ایک ہی کپڑا مکمل پلیت بھی ہو اور ایک ہی کپڑا پاک بھی ہو یہ ہو سکتا ہے کیوں باقی پلیتی کیا ہے آپس میں جدین ہے اور ضدیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی محل واحد میں جہاں واحد سے ایسے ہے نا جی تو بولو جب یہ جمع نہیں ہو سکتی اب جو کہے ہم دو تعلیموں کو جمع کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک بالٹی بھرتے ہیں ٹپ بھرتے ہیں پانی کا اس کے اندر زمزم بھی ملاتے ہیں اس کے اندر پیشاب بھی ملاتے ہیں ہم دونوں کو جمع کر کے ایک حسین امتزاج تیار کرنا چاہتے ہیں ہاں۔ ہوگا ہاں۔ بولو ہاں۔ بولو سمجھ نہیں آئی بات کی سبحان اللہ یہ دو باتیں جمع ہو سکتی ہیں جی۔ اب بس آپ مسلمان بیٹھے ہیں اور صاحب ہوش و خیرت بیٹھے ہوں گے صرف آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے سکول کی تعلیم کے ساتھ دین کی رکھی ہوئی ہے انہوں نے کیسے جمع کیا ہے ایک آدمی یہ کہے میں نے ابو جہل کا دین بھی رکھا ہوا ہے اور الحمدللہ رسول اللہ کا بھی رکھا ہوا ہے آپ مانیں گے جی کیوں دو دین جمع نہیں ذہن میں رکھو آج ہی میں پڑھ رہا تھا تحریر و تنویر ابن عاشور کی تفسیر دین جس طرح اللہ تعالی کے مجموعے دیے ہوئے رہبری کے مجموعے کو کہتے ہیں جو دنیا کے کسی قوم کے کسی علاقے کے جو ان قوم اور علاقے والوں کی نظر میں اہل عقل شمار ہوتے ہوں تے دے وڈے شمار ہوتے ہوں بڑے جو وہ بنا کر دیتے ہیں مجموعہ اس کو بھی دین جی- کہہ دیا جاتا ہے چاہے خدا کی طرف سے نہ ہو پھر اتنا فرق ہوگا کہ خدا کا دیا ہوا دین حق ہوگا اور ان وانتیوں کا دیا ہوا دین ہوگا سبحان اللہ یعنی ہر قوم کی جو تہذیب ہوتی ہے جیسے یورپ والوں کی تہذیب ہے اس کو ان, کی ان کا دین کہہ سکتے ہو اسی لیے اللہ تعالی نے مشرقین مکہ جو تھے وہ کون نہیں جانتا تو ان کے پاس آسمانی دین نہیں تھا وہ تو جاہلیت والے تھے لیکن اللہ فرمارا دین محبوب فرما دے تمہارا اپنا دین ہے اور میرا اگر تم سے وہ مسلمان کو پوچھے ان کا تو دین ہی نہیں تھا وہ تو والے کتاب ہی نہیں تھے تو کیا جواب دے گا بولو تو یہی جواب ہے کسی علاقے کی تہذیب و تمدن ثقافت ہوتی ہے اس کو بھی دین کہہ لیا جاتا ہے ہر کتنا ہے وہ دین باطل ہوگا کیوں کہ دین کہتے ہیں نظام حیات کو بولے کس کو کہتے ہیں اگر نظام حیات خدا تا کرے رسولوں کے واسطے سے تو دین حق ہوتا ہے اگر نظام حیات لیے شیطانی قوتیں دے تو پھر وہ دین باطل ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہ تو تم جو سمجھتے ہو دین نماز کا نام پگڑی اور مخصوص وغیرہ کا نام ہے دین مکمل زبتے حیات ہوتا ہے شرم نہیں آتی مسلمان ہم بنے پھرتے ہیں اور ہمیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ دین کس چیز کو کہتے ہیں دال خور برادری لنگر تو نہ لڑی سانو ایسا نہیں پتا کہ دین ہمیشہ ضابطہ حیات کو کہتے ہیں سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی سبحان دین عبادات یا مخصوص شکل کے محض مجموعے کا نام نہیں ہوتا دین مکمل زندگی کے نظام کو کہتے ہیں کیا مطلب معیشت معاشرت سیاست تعلیم زندگی کا ہر شعبہ اس کے اندر ہوتا ہے عقائد عبادات آداب معاملات رقوبات سب اس کے اندر ہوتے ہیں کسی وجہ سے اسلام ہمارا جب مکمل دین ہے تو ہمیں تو کسی سے کچھ لینے کی اجازت نہیں ہے جو کتی کا بچہ کا ہے ہم ادھر سے کچھ لینا چاہتے ہیں تاکہ دین ہمارا جو ہے نا کچھ وہ دین جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو جائے وہ کافر ہو جائے گا سمجھ نہیں آ رہی وہ ہندوؤں کا لوگوں کا بنایا وہ دین کہہ سکتے ہو اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے دین کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی اب میرے بیلی ہو میں وہ جو بات آپ کو سمجھا چکا ہوں مثال دے کر کہ بھائی دیکھیں اسلام نے نظریہ کیا دیا ترقی بھی تقوا کا ترقی بھی دین کا یورپ نے کیا دیا ترقی بل اسباب کہ بندہ وہی ہے جس کے پاس دنیا ہے اگر دنیا نہیں تو بندہ سر سید جانتے ہو سر سید احمد خان لکھ وہ یہودی تھا سید سید نہیں تھا لیکن یہ بد قسمتی ہے اس قوم کی ان کو ایسے دستی سید مل جاتے ہیں دستی سید مل جاتے خیر دستی سید ان کو مل گیا تو اس نے یہاں تک کہا کہ بھائی ہندوستانی جو ہے نا چاہے وہ اونچے درجے کے چاہے چھوٹے درجے کے چاہے پڑھے لکھے یعنی عالم لوگ جو اس وقت کے تھے چاہے ان پڑھ انگریزوں کے سامنے تو ایسے ہیں جیسے گندا انسان کے سامنے گندا جانور انسان کے سامنے گندا خیر میں نے پھر تبصرے تو شاید کیے یہ یہ میرے ہاتھ میں دیکھو اوپر یہ لاڈ محکالا جو تھا نا لاڈ میکالا یہ اس کا بیان ہے پالیسی بیان ہندوستان کے لیے اور نیچے یہ سر سور کا ہے دنیا اخبار ہے میرے پاس اینک نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تاریخ بتاتا کس تاریخ کی ہے تیئیس اپریل دو ہزار تیرہ کا دنیا اخبار روز لاہور کا تو سر سور نے کیا کہا اینک میں پڑھ سناتا ہوں اچھی بات ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور میرا موضوع جو ہے نا اس کی بالکل آپ گہرائی تک پہنچ جائیں چار سال لارڈ میکالے کہہ رہا ہے میں نے ہندوستان کا دورہ کیا کتنا عرصہ اس ہندوستان کے اندر مجھے دو قسم کے لوگ نظر نہیں آئے چار سال کے عرصے میں نہ کوئی منگتا نظر آیا نہ کوئی چور نظر آیا کتنے ہفتے میں چار کون کہہ رہا ہے یہ جس کتے نے تمہیں سکول دیے سکولوں کی تعلیم سے جس نے تیار دی یہ پہلے دورہ کر کے گیا ہے پھر جا کر اس نے بتایا کہ یہ صورت حال ہے ہندوستان کی ساڑھے تین سو سال ہو گئے انگریز اس کی آئے ہوئے گھر ساڑھے تین سو سال رہے ہیں آئے ہوئے گھر ساڑھے تین سو سال تک تو لاڈ کالے ادھر سے گیا اور ہندوستان کے متعلق اس نے کیا تاثر پیش کیا کہ مجھے پورے ہندوستان میں نہ کوئی منگتا فقیر نظر آیا اور نہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ہندوستان کی اس وقت تین شعبوں کی صورت حال انتہائی کامیاب تھی انتہائی خوبصورت تھی وہ کیا ایک تو ہمارا اخلاقی نظام آلہ تھا جس کی وجہ سے چور منگتے نہیں تھے سمجھ نہیں آ کیونکہ جن جس قوم کا اخلاق جو ہے اخلاقی نظام وہ سطحی ہو اور گرا ہوا ہو اس کے اندر یہ دو طبقے عام ہوتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی دوسرا ہمارا عدالتی نظام بے مثال تھا کہ مجرم کو سزا خوب ملتی تھی واقعی سزا جو ہوتی تھی وہی ملتی تھی جس کی بنا پر چور نہیں تھا تیسرا یہ ہے کہ ہمارا معاشی نظام کامیاب تھا کہ معاش اتنا اچھے طریقے سے تقسیم ہوئی تھی کہ چور اور منگتے بننے کی حاجت ہی نہیں آتی تھی سمجھ نہیں آئی بھائی کیونکہ جب گھر میں روٹی نہ ہو تو پھر اگر کوئی آدمی ہاتھ پھیلانے سے شرماتا ہو تو چور ڈاکو بنتا ہے اور اگر نہ شرمائے تو منگتا بنتا ہے سمجھ آئی آپ ایسے ہے نا جو منگتا ہوتا ہے وہ بے شرم ہوتا ہے ہوں جڑا شرم والا ہوا برادری کی آخے گی یہ منگتا پھر تو آتا مطلب ہے مطلب ماش ٹکر کا کوئی چکر فکر اس لیے نہیں تو چور منگتا کر کے ہوں کتا جا کے سڑدا بلدا گیا ہے وہ وہ جڑی جڑی قوم سمجھتی ہے ہے ہے سانو ترقی ترقی دے دے رہے ہیں ہوں تیری یہ سی کہ نہیں ہوئے جیڑا جیڑا حال دسیا حکومت دا لاڈ دے زبانی تیری ترقی نہیں سی سی سی تیری تیری کامیابی نہیں نہیں خوشحالی تیرے تے اللہ دا فضل نہیں سی کہ اتنا بڑی سلطنت کے اندر منگتا اور چور نہیں ملتا اب وہ جلتا بھولتا گیا حرام زیادہ ودو ما ان تم خط بدت بغاؤ میں نفوا ہے ہم وما تخفی خدور ہم مقبر ان تم سچ تم حسن تم تو سو وَإِن تُصْلِبْكُمْ سَيَّاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا لعنت پڑ گئی ہے مسلمان رہ گئے سوروں کو قرآن پر یقین نہیں ہے کوئی کسی کتے کی بکواس سنتا ہے کوئی کسی کتے کی جس کا قرآن پر یقین نہیں ہو کہا کہ مسلمان ہے وہ وہ تو حرام زیادہ ہے بےمان حلانتی کافر ہے اللہ فرما رہا ہے ان تم سس کو ماسنا وہ کافر تمہارے ایسے دشمن ہیں کافر اور منافق کہ تمہیں خالی ہاسا نہ کوئی اچھائی مس کرے تھوڑی جی۔ مس کرے تو سو جل جاتے ہیں بھن جاتے ہیں وین تو سب کم اور مصیبت تم پر آن پڑے اور تمہارا احاطہ کر کے تمہیں گھیر لے اور تم اس وقت خوب تڑپ رہے ہو تو وہ کتے اس وقت خوش ہوتے ایسے حال میں وہ خوش ہوتے ہیں یہ قرآن پاک نے سچ فرمایا یا غلط سچ سچ فرمایا تو پھر تو دوس ملاؤں کی باتوں پر کیوں کان دھرتا ہے بتا تو خنزیر لیڈروں کی بات پر کیوں کان دھرتا ہے بتا تو کتے فرنگی ماچوت کی باتیں کیوں سنتا ہے بھائی بتا وہ جو کہتا ہے ہم تمہیں ترقی دینا چاہتے ہیں یہ ابلیس کی طرح قسمیں نہیں کھا رہا ہاں۔ انی لکما شہین وہ قسم نہیں کھائی تھی ابلیس نے حضرت آدم سے ہاں۔ اما ہوا سے ہم کم بخت ہیں ہم بےمان ہو گئے ہیں وہ اقبال ہمارے کہہ گئے بچائے گا تو نہ بچائے گا تو مجھ کو نہ خدا کیا گھر کو ہونے سے کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سبھی لوگ ہم وہی نا مراد ہیں جو کشتی میں بیٹھ کر ڈوبنے والے بد بخت ہوتے ہیں ورنہ قرآن پاک جیسی کامل رابر کتاب ہو یار افسوس ہے جو اپنی ماں کو چودتا ہرا کرتا ہے کتے کا بچہ سور کھاتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ بندر سے بدتر ہے وہ اس پوری قوم کو نچا رہا ہے قرآن جن کا رابر ہو اس کو کافر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے منافع تین کو کافر نچاتے ہیں مومنین کافروں کو نچا ہاں۔ میں نچا رہا ہوں میں نچا رہا ہوں میرے شیخ آئے میرے شیخ نے آ کر نچا دیا ملا اور پیر جو ہیں وہ خود ناچ رہے ہیں یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں آگے نکلنا چاہتے ہیں لاکھ لانا ایمان تو پیچھے نکلنا تھا کہ آگے نکلنا ہے آگے داؤ دھکا پیچھے رسول اللہ ہے اللہ اللہ اللہ سمجھیے یہ بات کی اب وہ جل بھون گیا حضرت جل بھون گیا اور جا کر اپنوں سے کیا کہتا ہے سناؤں میں نے ہندوستان کے شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک پالکی میں بیٹھ کر سفر کیا ہے اس سفر کے دوران مجھے سارے ہندوستان میں نہ تو کوئی فقیر ملا اور نہ ہی چور میں نے ہندوستان کے مال و دولت اور اس کے باشندوں کی بے پناہ قابلیت اور اخلاق کا مشاہدہ کیا میرے خیال میں ہم اس ملک کو کبھی فتح نہ کر سکیں گے اگر ہم نے اس ملک کو فتح کرنا ہے تو ہمیں اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا پڑے گا اور ریڑھ کی ہڈی پنائی بیٹھا ذرا بولتے صحیح نہ ٹوٹتے گئی ہے بولتے صحیح سبحان اللہ ہاں بنائی تے بیٹھا شرم نہیں آتی ایسے خطابات شروع تو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب مولوی صاحب سدے سن انگریزا نہیں پوچھ والے جی کہہ رہے ہیں سرکار تر کوئی گلا نہیں لب رہی کچھ نہ سناؤ کوئی سرکار دی گل سنا سن یار دی گل سنا باندر کتیا جس لے قوم برباد ہونا ہوئے نا دشمن دے خلاف سننا گوارا نہیں کر دی جس لے آباد ہونا ہوئے نا او دی نظر ہی دشمن دے رہ گیا سبحان اللہ او میں کیا سورا سادے دس دین ایک شرط رکھیا گیا ہے جاہلیت کو نہیں پہچانے گا تو رابر بیڑا گھر کر دے گا اللہ میں ابو داؤد شریف پڑھیا ہے صحابہ فرماندے نے نے نبی پاک کئی بار بیٹھنا آپ رات نو یہود دے قصے شروع کرنے تے تے دن دن چڑھ چڑھ جانا جانا سبحان اللہ اوئے پڑھا بھی مزہ نا ہاں جی ہاں جی مراسیا دا ٹولا لب جائے ہاں ہاں, ہاں۔, ہاں۔ کنا دا مراسیاں آن گے محفل جیوں رب پاؤں نے کرم کمائے ہوئے دادا دے کمال نہیں رب دی سویاں رنگ چڑھائے ہوئے <laughs> اگو باندر برادری بیٹھی ہوئی ہاں ماشاءاللہ رنگ چڑھا پہ دار سور سور انگریز دا دا دا دا چڑھیا کتے پتر آکھے کی سائیاں چڑھایا بچہ سائی پچھلا رنگ چڑھائی کھڑا ماما تا کر کے وہ سچی دسو یہ ناز خون ہوندے نے نے تے جڑے مقرر تسی روپیہ نہ دیو تے آتے گے نہیں نہیں نہیں نہیں نظر آن گے

جو گاہ بغیر تمیز کو نہیں میں حضرت صاحب بس گیا رات ہی برباد کی تھی مریا کا مجما سی روپیہ ایک بھی نہیں آیا کسی کو نہیں اچھا یہ یہ دس دس بھی جی

بت دے اگے جاگ دا کافر وہ کہندا ہے وہ چنگا رہندا ہے کی مطلب وہ اینو چھتر پھیر جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا کیونکہ قدرت دا نظام اس طرح اللہ جیڑا جاگدا ہے نا ڈور نو دے چھڑدا قدرت دا نظام ہے ما کان عطا ربک کافر جاگے مسلا ستا ہوگی فطر کیوں نہ کھاوے پاوے خدا نے گھر ستا ہے جی حال ہوں وہ جگد ہے تو وہ کافر ہو کے پہ آخ آخ میں بڑا پھر آیا تو میں سارا کچھ ویخ آیا تو ویخ وکھا کے میں تن پہ دسنا کہ سانو اونا چر فتح نہیں ہونی جنہ اس وقت تک ہم ان پر فتح نہیں حاصل کر سکتے جس وقت تک کہ ہم ان کی ریڑھ کی ہڈی کو نہیں توڑیں گے یہ مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے ہمارے پاس اصل جدید ہیں سب کچھ ہیں لیکن فتح نہیں پا سکتے جب تک کہ ان کا اخلاقی نظام عدالتی نظام معاشی نظام اسی طرح رہے گا اس کا مطلب ہے ان کے اندر دین ہے جب تک دین ہے تو پھر ہماری فتح محال ہے لاکھ لانت ہے کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی شکست اور ہماری فتح اور مسلمانوں کی فتح اور ہماری شکست کا راز کیا ہے مسکافر سمجھتا ہے مسلم کہہ رہا ہے لیکن اگر مجھ سے پوچھو نا روتا تو میں خون کے آنسو کیا روتا ہوں روتے روتے سوکھ گیا ہوں آپ دیکھتے نہیں سارا دن تڑپتے رہتے ہیں تو دو آدمی آ گئے تو سارا دن ان کے ساتھ آدھا دن گزر جاتا ہے کھپتے کھپتے وہ دو جاتے ہیں چار اور آ جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں ایک ایک آدمی کے ذہن اور فکر کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا ہے کہ ایمان سے سمجھانے والے کی زندگی کھپ جاتی ہے ایک کو سمجھاتے پھر میں یہی کہوں گا اقبال کسی شاعر کی زبان میں وہ کہتا ہے کسی رابر کو دیکھ کر کہتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا کیا مجرہ حضر سے غرض میں ہی تھے راہبری کا سوال وہ مسلمانوں یا تو راہبر تھے اور کسی نے سنی نہیں یا ایسا دور آیا کہ رابری نہیں بس دو وجوہات ہو سکتی ہیں تیسری وجہ نہیں ہو سکتی کیوں حضرت یا تھے اور میں کہتا ہوں کبھی تھے لیکن اس کم وقت بد وقت قوم نے ان کی سنی نہیں کیوں بچائے گا تو مجھ کو نہ خدا کیا غلط ہونے سے کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں اور پھر ایسے راہبر آئے جو رہے خیر یہ دیکھو جاگنے والا بت کے سامنے کافر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی کی ان ریڑھ کی ہڈی کو توڑیں گے تو پھر کامیاب ہوگا اب ریڑھ کی ہڈی وہ کس کو کہتا ہے سنیں جو اس کا روحانی اور ثقافتی ورثہ ہے کیا روحانی سے مراد تعلیم ثقافت سے مراد تہذیب یعنی ان کی تعلیم و تہذیب جب تک ان میں محفوظ ہے تو ریڑھ کی ہڈی قائم ہے اور ریڑھ کی ہڈی قائم ہے تو مرد قائم ہے جدو بھی مرد رہندا ہے نا وہ ایتھوں ہی رہندا ہے ہاں جی۔ جدی ایک قائم ہوندی او شیر ہوندا انہاں کیا انہاں دا معاشرہ شیر ہے یہ قائم ہے کہ ریڑھ دی ہڈی آ ان کی کرو چنا سے میرا یہ مشورہ ہوگا کہ ہم ان کے قدیم نظام تعلیم اور تمدن کو کلی طور پر بدل دیں یہاں تک کہ ہندوستانی یہ محسوس کرنے لگے کہ غیر ملکیوں کی ثقافت اور ان کی انگریزی زبان ہمارے ثقافت اور زبان سے بہتر ہے یعنی وہ یہ سمجھنے لگے کہ انگریزوں کی غیر ملکیوں کی تعلیم و تہذیب ہماری تعلیم و تہذیب سے بہتر ہے یہ نظریہ ہو بہتر ہے اس طرح وہ اپنا وقار و عزت نفس اور ثقافت کو کھو دیں گے جب یہ ہوگا تو ہم ان کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ڈھال لیں گے اور وہ حقیقت ایک غلام قوم بن جائے گی ایسے ہو گیا بھائی ہو گیا افسوس ہے کتنی شرمناک بات ہے کہ کافر کہیں اور ہو جائے لانت نہیں آئی مان آگے یہ کافر کا بیان تھا آگے منافق سر سید کا سنے وہ لکھنے اخبار والے نے بھی کمال کی ہے کہ دونوں کو جمع کر دیا اوپر دعوی نیچے دلیل <laughs> اوپر وہ کیا بکتا ہے پہلے اس کا حوالہ سنیے گا لندن سے علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی کے سیکٹری کو پندرہ اکتوبر اٹھارہ سو انہتر کو ایک خط لکھا تھا سر سور نے لکھتا ہے کیا لکھتا ہے انگریزوں کی خوشامد کیے بغیر یہ خلوص دل سے کہہ رہا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کے باشندے خواہ ان کا تعلق اونچے درجے سے ہو یا نچلے درجے سے سوداگر اور چھوٹے دکاندار پڑھے لکھے اور ان پڑھ بولا صالحین سب جب ان کا موازنہ انگریزوں سے ان کی تعلیم و اخلاق اور حق گوئی میں کریں تو انگریزوں کی قابلیت اور وجاہت کے مقابلے میں ہندوستانیوں کی حالت ایسے ہے جیسے ایک گندے جانور عرصہ درمیان میں گزرا ہے تیس چونتیس سال کا اس نے پہلے یہ کہا کہ ہمیں ریڑھ کی ہڈی توڑنا پڑے گی ان کا اتنا عمدہ نظام کہ نہ چور ملتا ہے نہ نہ منگتا اب اس کو ختم کرنا ہے بدلنا ہے برباد کرنا ہے تو کیا کرے تعلیم تہذیب بدلیں پھر یہ ہماری تعلیم تہذیب کو اعلیٰ سمجھیں گے اپنی کو ادنا اور سر سور کتے نے اسی طرح بتا دیا اچھا میں ایک بات کہوں پھر تو غصہ تو نہیں کرو گے جی، اگر کرو گے تو میرے اوپر کون سا پہاڑ گر پڑے گا <laughs> پتا نہیں میرے اوپر کتنا دنیا غصے میں رہتی <laughs> میرے نہیں چ <laughs> میں پھر آخیا میں سید صاحب جناب کے منہ شریف کی بات لیتے ہیں آپ نے کہا ہندوستان کے سب لوگ کیا ہیں گندے جانور کی طرح ہیں ایسے انگریز انسان ہیں اور یہ گندے تو میں نے کہا حضرت جناب کے باپ بھی تو ہندوستان کے تھے اس کا مطلب ہے آپ بھی کسی گندے جانور کی نسل ہیں لیکن آپ سن رہے ہیں تو ہنس پڑے اگر وہ ہوتے تو ایمان سے پتہ نہیں کیا بغلے مارتے اور کیا مجھے کہتے ہوا کمال کر دیے ہوئے مینو سور دا بچہ کہو تو میں فخر گا کیونکہ میں تے آخی بیٹھا پڑھی ہے بچہ میرے کو لکھا یہو جہ جدو حرام تے بنتے نا جدو حرام تے ہوتے نے تو وہ حرام ہی آخر خوش بھی ہوتے اصل بڑے بڑے بے زمین سیانے آدھے نے بندہ ٹھیک ہوگی عزت آنی جانی چاہیے کیا بندہ کی خیر انہیں کیوں کہہ رہا ہے پتہ ہے بنیاد میں سمجھا گیا پہلوں پہلے سمجھا دی ترقی بے لسباب یہی نظریہ انہوں نے دیا کتا حرام خور حرام زیادہ کیوں کہہ رہا ہے ایسے باپ کو اس میں رکھ رہا ہے سب کو اولیاء بزرگان دین علی حجویری پتہ نہیں کیا کیا یہاں بزرگ گزرے ہیں وہ کتا حرام زیادہ سب کو اندر رکھ کر کیوں ایک زبان چلا رہا ہے بعض اس وجہ سے کہ سکول پڑھا اس کے اندر یہ نظریہ دیا گیا انسان تو سامان سے ہے تو اس نے کہا سامان تو سارا وہاں ہے اقبال بول اٹھے ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے کیوں وہاں کنٹل سب بلوری ہے یہاں ایک پرانا مٹکا ہے بلوری سراہیاں

بلا چکل انعام تو وہ نہ حرامی انہیں ایک طرف تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے بولے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ بتا خیریت کا معیار کیا رکھا ہے بولے اور سکول میں کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں جی جی, جی،, جی۔ تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لقع ابن لقاع اخرجه صاحب المشكات عن ابي داود الترمذي فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جن لوگوں کو دنیا حاصل ہوگی وہ حرامی بن حرامی نہ ہوں ایک معنی لکا بن لکا کا کیا گیا جو امام ابو الحسن سندھی نے حاشیہ مسند امام احمد بن حنبل میں کیا وہ ہے حرامی بن حرامی لا اصل لہو <laughs> اور دوسرا کیا گیا کمینا لٹیا لنس کا نیچا بھی اشنائی کو فیص کسی نہیں پایا کنگور چلایا ہر گچھا زخمایا سمجھ نہیں لگی مستفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے علی شان دی روشنی اج جڑی نو دنیا بنی کھڑی آئی جنا کسی حاصل ہوئی اُنہ کمینا دسے گا اور جنا کوئی پیشہ ہونا اس تو پاک ہونا شیر ربانی مانگو شریف دسے گا خاندان ہی دسے گا سڈا ایک بزرگ اللہ کا فکیر فرما ہے دے اکاں گلاب دن

یہ اکان کا فل گلاب کا دستا ہے انگریز کتا جو راہبر پر کا دستا ہے یہ اکان کا فل جس بھن چوت نو سڈے کھوتے نال نہیں سیکھ وہ سارے سر سے بیٹھا میں ایک شخص نو آخیا میں گل سنے کہ اگریزوں کو پڑھنا حرام ہے میں آ جناب یہ دسو جا مولوی لاؤنڈے باز ہوگا وہ پڑھنا جائز ہے کہ حرام لوتی لوتی لوتی مولوی سے پڑھنا کہ جائز کیوں ہے لانسی تعلیم اپنی جگہ اس کا کردار اپنی جگہ یہ قرآن خدا کا پڑھو نہیں نہیں کہتا وہ جی وہ تو بچوں کو خراب کر دے گا میں نے کہا کتے بتا لوڈے باز اخلاقی اعتبار سے زیادہ گندا ہے ماں چوت ماں کے ساتھ جنا کرنے والا میں نے کہا انگریز ماں کے ساتھ جنا کرتا ہے بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کو کہتا ہے ہما چود ہما چود ہم نے کیوں کہا اس وجہ سے بہن ماں کو نہیں چھوڑتا بہن کو نہیں چھوڑتا دادے کو نہیں چھوڑتا پوتے کو نہیں چھوڑتا پوتی کو نہیں چھوڑتا کتی کو نہیں چھوڑتا ہاں جی گلر کو نہیں چھوڑتا مرغی کو نہیں چھوڑتا گدے کو نہیں چھوڑتا جو چیز مل جاتی ہے سب کے ساتھ جناب کر فلم بنا کر دنیا کو دکھاتا تھرکاتا ترقی ہو گئی اب اب اب بلو بلو بلو ہے لکھ میں کیا سور دیا می مینو دس مینو دس ماں چوت بڑا گندا ہوں کہ لوڈے باز کہ ماں چوت میں کیا کتے دیا پترا مسجد خانہ خدا قرآن پاک کتاب اللہ مولوی لونڈے بازی کرے تے تے تے تے پڑھان دے دے دے قابل نہیں حرام دیا تو انہاں دی دی کتاباں وی وی جکاں پلیت سارا ہی گند لعنت پڑھاون والے سما چو گندے اوتھے پڑھانا جائز سمجھی کرا تیرے تیرے پیو دا فتوی مارا رکھ سبحان مول بھی سے پڑھنا مولانا فرما رہے ہیں حرام میں تو حدیث شریف کی روشنی میں کہوں گا فاسق کے ساتھ بیٹھنا آ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا فرمایا برے بندے دی صحبت میں جیویں دکان لوہارا شیر دے اندر حدیث دا ترجمہ میاں صاحب نے کیتا ہے برے بندے دی صحبت یارو

ہوں سونے بزرگ فرما ہے اکان دے فل گلاب دستن دریا دے پانی شراب دستن شراب پلی دریا پاک کرنے والا الٹ دنیا ہو گئی تو مارو مرے دشمن دوست دستا ہے دوست دشمن چنگے بندے دستے مندے یہ لانت جدو پہ ہوں

بنیاد وہ لا دین نظام ہے کیونکہ جاہلیت ہے نقیز ہے ضد ہے یہ دینی نظام ہے مسلمان اس وقت بنتا ہے جس وقت دینی نظام کو مانے اور لا دین کو نہ مانے اگر کہتا ہے دونوں کو مانتا ہوں یا لا دین کو مانتا ہے اور دین کو نہ ماننے کا اظہار نہیں کرتا تو کافر مشرق ہے کیونکہ ایک زد کو ماننا دوسرے زد کو آج خود نہ ماننا ہے ہوں سمجھ لگ گئی جی بے شک سانو فدو ٹولہ کہیں کہ یار انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو فاسکا نو کافر کہی جانے چگل اچھا جان دیا لانتیا پتہ آپ نو کوئی نہیں فتوی ساڈے تو ٹھوکی جانے اور سانو سنگیا ادھر ویخ سیانے کہندے نے لکل فنن رجال اساں اس اس میدان دے مرد بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہاں، انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال انشاءاللہ کوئی کتاباں سارے نال اگے ہوے گا نہیں

کی کیا ہے میں اتنے حضرت جناب کی نظر حل کرنا چاہنا مثلا اسمبلی ہے یہ انگریز کی طرف آئیے ملا تو کنجر آخر جی رسول اللہ کی طرف آئیے جی کنجر ملا ہیں ووٹاں والے سور وہ کتوں ثابت کرتے ہیں وہ لانت ہوئے خدا دی کہ واسطے قانون بنانے واسطے تو لان سیا کہ قانون تو اسلام تھا بنایا ہو جاتا اور لانسیا اسلام کی تنفید ہوتی ہے تقنین نہیں ہوتی ہے مقنہ کافروں کی ہوتی ہے اسلام کی تنفیذ ہوتی ہے تم بولو اسلام ایک دین ہے یا نہیں اور وہ بنا ہوا ہے یا اس کو بنانا ہے اسمبلی کس لیے ہے بس بتاؤ اور آج تک اسمبلی والے یہ تو کہیں گے کہ پاس کر رہے ہیں کریں گے یہ پاس کریں گے فلان کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام ہے اس کو نافذ کر رہے ہیں اچھا ایک اور بنیادی چیز میں کروں وہ یہ ملا طبقہ یہاں پر آ کر رہ جاتا ہے شکست کھا جاتا ہے وہ جہلیت کو نہیں جانتا دیکھیں جی وہ کہتے ہیں ہم اسلام کا قانون بنا رہے ہیں اسمبلی بنا رہی ہے پہلے نمبر پر بنانے کا لفظ بولنے والا کافر ہے اسلام بنانا نہیں بنایا ہوا ہے سبحان اللہ اللہ اس کو چلانا ہے بنانا نہیں سمجھ لیا بولو تمہارا اسلام بنا ہوا تو بنا ہوا بنانا اس کو بنا ہوا ہے کو بنانا نہیں چلانا ہے سمجھ نہیں اور جو بنانے کی بات کرے ہاں جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بنانے کی بات کرتے ہیں اور ملا کنجر کہتے ہیں کہ ادھر جا کر ہم بات کریں گے تو پھر بنائیں گے پاس ہو جائے گا اور فلان ہو جائے گا میں پوچھتا ہوں اگر اسلام توجہ ایک ہے شریعت ایک ہے کثرت اسمبلی میں جب شریعت پہنچے گی تو شریعت کا حکم کثرت پر ہوگا یا اسمبلی میں کثرت کا حکم شریعت پر ہوگا شریعت کا حکم کیا مطلب کہ اگر اسمبلی میں کوئی آدمی قرآن پاک لے جائے جیسا کہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب آئے لے کر آئے کراچی میں مسٹر جنا اور اس کی کابینہ سے ملے کہا کے دیکھے پاکستان بن گیا تو اسلامی نظام ہونا چاہیے اس نے آگے سے کہا آپ مسودہ تیار کر کے لائیں ہم اسمبلی میں منظور کرائیں گے اگر منظور ہو گیا تو پاکستان کا نظام لانت اب حق یہ بنتا تھا مراد آبادی صاحب کا کہ وہ کہتے کہ بس بھائی بس بس بس بس تم منافق چھپے ہوئے تھے ہاں۔ آج کھل گئے وہ کتے کا بچہ تم کون ہوتا ہے منظور اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسلام کو نامنظور کرے اور منظور کرے اگر منظور کرے گی تو پھر وہ مسلمانوں کا نظام ہوگا ورنہ نہیں تو جو اسلام کو رد اور قبول کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے یہ تو کافروں کا ٹولہ ہے ہم تو دھوکھا کھا گئے ہاں، جب تو بھائی کافر اسی وجہ سے وہ کہتا ہے اگر اسلام براہ راست چاہتے ہو تو بم ماروں گا اور اگر اسمبلی کے واسطے سے چاہتے ہو تو پھر اسلام خدا کا نہیں ہوگا اسمبلی کا ہوگا کیونکہ پھر پھر کثرت کثرت حاکم ہوگی شریعت پر پھر شریعت کثرت پر حاکم نہیں ہوگی اور اگر کوئی آدمی یہ کہے یہ تابق ہے میں شریعت کو شرط سے مانوں گا کہ کثرت قبول کرے اگر کثرت قبول نہ کرے میں شریعت نہیں مانوں گا وہ تو خود کا ہے ہو گیا اب جو ووٹ لڑنے والے ملا ہیں وہ یہ اعتقاد پہرے بٹھا رہتے ہیں دل میں کیا کہ بھائی ادھر کثرت کے تابع ہوگی کثرت کا تابع تو یہ ملا تو خود کافر ہو گیا کتے کا بچہ الیکشن لڑنے والا اسلام کی بات کہاں کرے گا بولو خدو عرسلام ہر وقاً عروة وقاً لما ناشا فیہم اللہ یارف الجاہلی جتا یہ خنویروں کو اتنا پتہ نہیں تھا وہ خنویروں یہ تو جاہلیت کا پروگرام ہے اور جاہلیت اسلام میں اسلام کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوئی ہوتی جب نہیں ہو سکتی تو کتے مسٹر جنا اور اس کی جنس کو تم کہتے یہ کفر کا شرک کا لانتی نظام ہے ہم اس کو تفہ کرتے ہیں خبردار مسلمانوں میں نام لانے نہ اور سارے مسلمان کھڑے ہو جاتے وہ کہتے کمال ہے اسلام تو جہاد اگر کافروں پر آتا ہے تو جہاد کے تال کے ساتھ یا خدا کے عذاب کو کے ساتھ ان کو برباد کر کے آتا ہے اور تم آج مسلمانوں میں اسلام جمہوریت کے ساتھ لانا چاہتے ہو اس کا مطلب ہے ہم اسلام کو کثرت کی وجہ سے مانیں تو ہم بھی کافر تم بھی کافر چلو نکلو ادھر سے لانتی ہو جواب تو یہ بنتا تھا وہ میں بہادیوں سے پوچھتا ہوں لانتی دربار داتا کی طرف جائے تو شرک ہے اور یہ کثرت کو حاکم شریعت پر مانے خدا کے مقابلے میں یہ شرک نہیں ہے یہ فضل الرحمان ہے یہ مفتی محمود ہے یہ نورانی ہے یہ نیازی ہے ہم ایسے انگریزی انڈوں کو میں پہنتے ہیں وقت چلا گیا جب امت مسلمہ کے اندر ایسے لوگ تھے جو تمام کے تمام سر سر نیچے ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے اور نہ کہتے تھے وہ وقت نکل گیا امت امت مسلمہ مسلمہ پر رسول اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی جل شان ہو کی طرف سے فضل ہو گیا اب یہ بیزار ہو چکے میں نے عرب کو دیکھا میں نے اجم کو دیکھا ایمان سے کہتا ہوں مجھے اگلے دن ایک جو بندی مفکر ہے بڑا ان کا فلسفی ہے مورخ ہے اتنا تیز ترار آدمی ہے یار کیا پوچھتے ہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے ساتھ ملاقات ہوئی مجھ سے دس منٹ کے اندر بند کر دیا کہنے لگا یار بس مان گئے بندی کو کہتا ہے یار اب ملنے جائیں گے میں نے کہا ان شاء اللہ اس نے مجھے کہا آپ بتائیں عرب کے متعلق کیا حال ہے میں نے کہا عرب کے متعلق یہ ہے کہ عرب پورا اسلام کی بنیادی فکر سے خالی ہے ہے لائیے کا اجم کہنے لگا اجم میں نے کہا جس دھرتی پر بیٹھے ہو صرف اسلام کی فکر بنیادی یہاں ہے کیونکہ سب سے گندا ملک بھی یہی ہے اور جہاں گندگی زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو فضل کی عجیب سنت ہے اس کی نور اور اجالا بھی وہیں سے اٹھاتا ہے جہاں ظلمت زیادہ نور اجالا وہیں جہاں فلیدی زیادہ باقی وہیں سے اللہ عرب کی حالت جس وقت انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی وحشت اور درندگی کے اندر تو سید المبیا وہاں سے اب سید المبیا کے غلام بھی ان شاء اللہ ہمارے اقبال کہہ گئے اب تیرا دور بھی آنے کو ہے آئے فخر غیور اب تیرا دور بھی آنے کو ہے غیور مسلمان قسم خدا کر کے نا کفر کفر تے سکول گینے نہیں جاندے ہے ہے او او او او دا دا دا دا مڈ مڈ مڈ پتہ بڑا بڑا کی کفر ہوئی ہے تو اس لانتی نے وہی جاہلیت نو نو جاہلیت جاہلیت پیش کیتا ہویا تے ہوندی کفر تا کر کے سچی دسیا جی معاشرے دے اندر کوئی ما قبل اسلام والی جاہلیت کے آثار نظر آتے ہیں یا رسول اللہ کے دور کے اگر تعلیم جاہلیت والی نہیں تو آثار کہاں سے آ جائے بولو اگر کسی چیز ہمیشہ ہر چیز اثر چھوڑتی ہے ہر چیز ہے ایسے ہے کہ نہیں اگر اچھی ہوگی تو اچھا اثر چھوڑے گی اگر بری ہوگی تو برا اثر چھوڑے گی اگر یہ اثر نظر آ رہا ہے تو مؤثر پر نظر کیوں نہیں بولو فیکٹری ہے فیکٹری پرزے وہ سارے دو نمبر تیار کرے فیکٹری ایک نمبر ہوگی دو نمبر ہاں؟ کیوں بھائی دو نمبر کے پرزے دو نمبر ہوں سارے فیکٹری دو نمبر دو نمبر ہوگی اچھا سکولوں سے پیداوار تو ساری دو نمبر ہے

تے اثر اے سی کہ مرد وہ نکلے خدا دے کہ فرشتیاں تو آلہ سبحان اللہ آہا تے ہن سوراں دے سور ہاں جی۔ آل علم و نور وچوں من من سوراں دے سور ہاں۔ لکھیا کھڑا ہوندا نا ہاں جی ہاں جی آل نور وچوں نکل دے فرساک نہیں جی فرساک ہوتے ہیں وہی یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہی فرق ظاہر کرنا ہے فسات وہ ہیں جن کا اعتقاد صحیح ہو اچھا یہ یہ بتائیں یہ بتائیں مثلا سکولی لوگ بھی پردے کو ظلم سمجھتے ہیں ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں یا اس کو ترقی سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں اور لوگوں کے لیے اس کو حسن اچھا سمجھتے ہیں لیکن ویسے گناہ گار ہیں کیا بتائیں ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے یہ ناچ گانے کنجر خانے جو دیکھ دے دے اب جو ہر جگہ دے میان نہ سچی دس جیڑی بازار چ لنگ نے جیڑے سڑک تو لنگ نے بڈی لمی ہے بندہ اتنے چڑیا پانچ پانچ چڑھے کھڑے نے کوئی جفی پائی کھڑا کوئی کچھ کی کھڑا کوئی کچھ کی کھڑا ہے یہ خلاف اگر مولوی بولے تو وہ کی کہیں دے یہ صحیح بول رہا ہے کی کہنے غلط اچھا تو پھر یہ فسق دا اطلاق ہونا ہے کہ کفر کفر دا دا اصل بات یہ ہے کہ وہی جاہلیت ہے ہم جاہلیت کو مہان فسق سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ اسلام کے منافع حضرت یہاں پر تہذیب مقابلہ تہذیب ہے یہاں گناہ نہیں گناہ ہمارے دیسی معاشرے میں ہوتے ہیں ولاقی جہاں معاشرہ ہوتا ہے فرنگی وہاں پر گناہوں کو ترقی اور انسانی حقوق سمجھا جاتا ہے بدکاریاں ان کو یورپ میں انسانی حقوق سمجھتے ہیں اور تعلیم میں انسانی حقوق پڑھاتے ہیں سود ہے چھوڑو چلو اس کو یہ دیکھو بستر جناب بابا جی کی بات کرتا ہوں بابا جی کہتے تھے کہ ہم بہت بڑے ظلم کا شکار ہیں جو ہم اپنی عورتوں کو گھروں میں رکھتے ہیں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو عورتوں کو باہر نکالیں بچے تو بچے کتاب میں مولانا تا کر کے بابا جی بابا جی بولنا بابا جی اپنی بہن تے ٹبر نو ننگا بھی رکھدے سن تے ہر کسے دے اگے محفل وچ رکھدے سن تے پیش کر کے ہاتھ ملاوندے سن آپ بابا جی پیچھے رہندے سن باجی اگوں ہاتھ ملاوندی سن پھر کہتے کیا تھے کہتے کیا تھے یہ نہیں ہے کہ آپ نے مایوب سمجھا تھا اس کو آپ فرماتے تھے مسلمانوں اگر ترقی کرنی ہے تو ایسا ہی کرنا پڑے گا ہاں۔ ہاں اصل بات یہی ہے یہ مرتدوں کے ٹولے ہوتے ہیں بن رہے ہیں اسی وجہ سے اقبال جیسے اور مفکرین لوگ ان کی تہ تک پہنچے انہوں نے کہا مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی اب زندگی کون ہوتا دعا کریں یہ باتیں بہت طویل ہیں بہت طویل ہیں لیکن جی پانی